بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله تعالى نانا جڑو بے بہا مہربان مجرے مالو ہے صاد والقرآن ذی الذکر قسم نصیحت تعالیٰ قرآن کی جتم حق مریں بل الذين كفروا في عزة وشقاق بلکہ کافر لوگ کی کمانڈ ماں کمنڈ اور ماں پیاوائیں کم من من قبلهم فنادوا ولا تحین مناص انہیں والا پہلا کتنی امت ہلاک کر چھوڑی پھر وہ فریاد کرن لگ پیا بر وہ خلاصی وہ ویلو تھو ہی نہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ تو انہاں اس گل ور تعجب ہو گئے جے انہاں کول ہے انہاں وچوں ایک ڈران والو آ گیا تے کافراں نے کیوں یہ تے جادوگر ہے بڑو جھوٹو ہے اجعل الالہ الہا واحدا ان هذا لشيء عجاب کیوں اس نے اتنا خدا کی جگہ ایک ہی خدا بنا لی ہوئے یا تو بڑی تاجب والی گل ہے انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد تو انگا مقدم یا گل کہہ گئے ٹر پیا جے چلو تو اپنا معبودوں پر ڈٹ جاؤ اس گل میں تو ضرور کوئی مطلب ہے ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق یا گلاؤں پچھلا مذہب ممی کدے نہیں سنی یا تو بالکل بلکہ یہ میری نصیحت یہ گا بارہ ماں شک ماں پیاوائیں بلکہ انہوں نے اجم میرا عذاب کو مزو چکھیو ہی نہیں ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب کیوں انہاں کوڑے تھارا رب کی رحمت کا خزانہ ہے جڑو غالب ہے تے بہت دین والو ہے أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب یا اسمان ور تے زمین ور تے ان دعا کا بشکار کی چیزاں ور ان ہی بادشاہی ہے پھر تے انہاں نہ سر لا کے چڑھ جانو چاہیے جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب یو بھی بڑی بڑی جماعتاں وچوں ایک نکو جو لشکر ہے جڑو اتے ہی ہار جائے گو كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد انتے پہلا نوح علیہ السلام کی قوم تے قوم عاد اور میخ اعلی فرعون نے بھی نبیاں نے جھوٹا کیوں تھو وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابِ تو قوم سمود نے تو لوت علیہ السلام کی قوم نے اور بن آلانے میں وے یہ وے جماعت تھی کہ انہوں بچوں ہر ایک رسولہ نہ چوٹا کیوں تو قوم سمود نے تو لوت علیہ السلام کی قوم نے اور بن آلنے میں یہ وہ جماعت تھی کہ ان بچوں ہر ایک نے نہ چوٹا کیوں پھر میرو عذاب آ وَمَا يَنظُرْ هَا هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فراق تو یہ بس ایک زور کی گج نہ یہ ڈیکیں لگا جس میں ذری بھی تل نہیں ہو سے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ تو انہوں نے کیوں ربا تو ہونا حساب کا تیارہ تے پہلا ہی مارا حساب کو بے شوڑ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہی گلنہ ور صبر کرتا رو تو مارا بندہ دعوت علیہ السلام نے یاد کرو جڑا بڑی طاقت آلا تھا بے شک وہ مجھ متوجہ رہن آلا تھا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِرِ وَالْإِشْرَاقِ یقین انہوں نے پہاڑ انہوں نے ماتحد کیا ہوا تھا جب شام سویرے انہوں نے تسبیح کریں والطير محشورة كل له أواب تے جڑا جمع رہ رہے تھا سارا ہی اس سے در متوجہ رہے تھا تو انہیں انہوں کی بادشاہی مضبوط کر دیتی تو انہیں انہوں نے حکمت اور فیصلوں کرن آلے گل عطا فرمائی وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ تو کیوں تو انہوں بات چگڑا آلنگی گل کچھ جس ویلے وہ کند ورن ترپ گئے عبادت خانہ ماں بڑھیا تھا إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق الحق ولا تشتق واهدنا إلى سواء الصراط جس ویلے وہ داؤد علیہ السلام کو لے پجیا پھر وہ انہاں تے ڈر گیا انہاں نے کیوں تم ڈرو نا ہم دعا بلاں وہ ایک مقدموں ہیں مارا بھی جو ایک کرنے دوجا ور بات ہو کیو ہے تم مارا بشکار انصاف نال نمیڑو کر دیو تے تم بھی انصافی نہ کریو اور آنا سدھو رستو دسو إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال يا أهل کہ یہ میرو پائی ہے اس کو لہا نڑینویں دنبی ہیں تو میرا کو لہا ایک کا دنبی ہے ہوں یو کہ وا بھی میرے والا کر چھوڑ تے اس نے منا گل ممی دبا لیو ہے قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناه علیہ السلام نے فرمایا یقین اس نے تیری دنبینا اپنی رلان کو مطالبہ کر گئے تیرا پر بڑو ظلم کی بے شک مجھ سارا سانج اڑا لوگ اکثر ایک دوجہ پر ظلم کرتا رہے سوائے انہا لوگ جڑا ایمان لے آیا تو انہوں نے چنگا عمل کیا اور اسا لوگ مجھ ہی کاٹے تو داود علیہ السلام سمجھ گیا جی انہیں انہوں کی ازمائش کی ہے تو انہوں نے اپنا رب کو بخشش منگی تو وہ سجدہ میں ٹہ پیا اور اللہ تعالیٰ در متوجہ ہو گیا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب تو انہیں انہوں نے معاف کر چھوڑیو تو بے شک انہوں واسطے مارا ہے قرب و رتبو ہے تے سنو ٹھکانو ہے يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب اے داود علیہ السلام بے شک انہیں تم زمین میں خلیفہ بنایا ہے لہذا تم لوگوں کا بشکار انصاف نال فیصلو کریو تے اپنی مرضی ور نہ چلیو تو مرضی تو اللہ کا تے گمراہ کر چھوڑے گی بے شک جڑا لوگ اللہ تعالی کا رستہ ترنجے واسطے دردناک عذاب تیار کیو وہ ہے کیوں جے انہوں نے کو تیارو بسار چھوڑیو وما خلقنا السماء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار بشك شک اللہ تعالیٰ کا رستہ تے ترنج جے انہاں واسطے سخت عذاب ہے کیوں جے انہوں نے اصحاب کو تیارو بسار شوڑے ہوئے تے انہیں اسمان تے زمین اور جو کچھ انہاں دوہاں کا بشکار ہے ایویں پیدا نہیں کیو یو ان لوگوں کو خیال ہے جڑا کافر ہیں تے اسا کافروں واسطے اگ کی تباہی ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار کیوں ہم انہاں لوکاں نو جڑا ایمان لے آیا تے انہوں نے چنگا عمل کیا انہوں نے برابر کر دیاں گا جڑا زمین ماں اتی مچاتا پھرے کیوں ہم پریزگاراں نو بدکاراں جیسا کر دیاں گا كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یا ایک برکت والی کتاب ہے جڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے تھارا در نازل کی ہے تانجے تم تانجے لوگ اس کی آیتہ میں غور کریں تو سمجھ آلہ نصیحت حاصل کریں وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ داود علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام عطا کیا جڑا مجھ چنگا بندہ تھا وہ اللہ تعالیٰ در متوجہ رہنا لا تھا ان عرض علیہ بالعشی الصوفنات الجیاد یاد کرو جد لوڑے ویلے سکھایا وا بہت کاری کا کوڑا انہوں نے سامنے آنے گیا فقال ان أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب حضرت سلیمان فرمان لگا جب میں اپنا رب کی یاد سے غافل ہو گئے اس مال نال محبت کر لی اس توڑی جے دین پردہ میں چلے گیو ردوها علی فطفق مسحم بالسوق والاعناق کہنے لگا انہوں نے پھر میرا کو لے لیاؤ پھر انہوں کی پنیاں ور تے گاٹا ور ہاتھ پھیر لگ گیا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَادَ تو نے سلیمان علیہ السلام کی ازمائش کی تو انہیں کی کرسی پر ایک جسو جو سٹ چھوڑیو پھر وہ اللہ تعالیٰ در متوجہ ہو گیا قال رب اغفر لی وحب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب انہوں نے دعا کی ربا میری بخشش فرما تمنا اسی بادشاہی عطا فرما جے میرا تے بعد وا کسے نہ نہ سوبے بلا شبہ تو مچھی دین والو ہے فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فرعون ہوا انہاں دا ماتحت کر چھوڑی جڑی انہاں دا حکم نال وہ جیاں جانو چاہے تھا نرمی نال چلے تھی والشياطين كل بناء وغواص تو جنات بھی انہوں کا ماتحت کر چھوڑیا ہر قسم کا مستری تو چب بھی مارنا لا وآخرین مقرنین فی الاسفاد تو کچھ دوجہ جن میں جڑا سنگلہ میں جکڑیا رہے تھا هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب یہ ہماری بخشش ہے ان تم احسان کرو تمہیں رکھ لیو کوئی حساب نہیں وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ تو بے شک انہوں واسطے مارا کول ہے قرب و رتبو ہے تو سونو ٹھکانو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارا بندہ ایوب علیہ السلام نے یاد کرو سلی پول جس وقت انہوں نے اپنا رب اگے فریاد لائی جے منا شیطان نے دکھ اور بڑی تکلیف پچائی ہے بارد حکم گو اپنو پیر زمین ور مارو یو ٹھنڈو اما پانی ہے نان جگو بھی تپین جگو بھی وَوَهَبْنَا أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب تاونے انہوں انہوں وہ ایال نالے انہوں کے نال اتنا ہی اور بھی عطا کیا یا ہماری طرفوں خاص رحمت تے عقل آلہ واسطے ایک نصیحت تھی وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب تو انہیں کیوں جی اپنا آتما تیلیاں گی مٹھی لیو تو اس نال مارو تو قسم نہ پنوں واقعی انہیں وہ صبر کرنا لہا دیکھیا بڑا ہی چنگا بندہ تھا اللہ تعالیٰ در متوجہ رہنا لہا تھا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ تو مارا بندہ ابراہیم علیہ السلام تو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے یاد کرو جڑا تھا آلا یعنی بڑی طاقت لو آخر بے شک ایک خاص گل نال چن لیا تھا وہ آخرت کا کار کی یاد تھی تو یقیناً وہ مارا کول ہے چنے ہوا چنگا بندہ مچوں ہیں إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ تو اسماعیل علیہ السلام تو الیسع علیہ السلام فیضل قفل علیہ السلام نے یاد کرو یہ سارا بہترین بندہ میں جو ہیں حالا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب یہ نصیحت کی گل ہے تو یقین پریزگار وقت ہے سونی جگہ ہے جنات عدن مفتحت جنات عدن لهم الابواب یعنی صدا رہن والا باغ جن کا بوا واسطے کھلا وائیں سے خود یدعون میحفی حکی ہوں وشراب وے ان باغاں سرانہ لاغے بیٹھا ہوئے گا تو وہ مجھ سارا میوہ تے پین کی چیز منگتا ہوئے گا وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَاد تو انہوں کو لے نظر نیمی رکھنا لی آنی آنی غور ہوئے گی هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ یوں ہے جس کو تھارا نال اصحاب کا تیڑا واسطے وعد ہو رہے ہیں ان هذا لرزقنا ما له من نفاد بے شک یہ ہماری روزی ہے جیڑی کدے سمن نہیں لگی هذا وان للطاغین لشر مآب یہ تو ہے پریزگاروں کو انجام تو یقیناً ہن منن واسطے پیڑی تھائیں جہنم یصلونها فبئس المہاد یعنی جہنم جس میں بھی جیں گا تو مجھ پیڑی جگہ ہے هذا فليذوقوه حميم وغساق یو ابل تو پانی تب بغتو کچلو ہے ان تم اس سے وہ شکلہ ازواج تو اس سے راگی اور بھی کئی چیزیں انهم جم النار یا ایک اور جماعت ہے جڑی تھارا نال اندر بڑھے گی ان نواز تے کئی خوشی نہیں بے شک یہ بھی دو دخمہی جان آلائیں قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار ویکھیں نا بلکہ تم ہی ہیں وہ لوگ جن واسطے کئی خوشی نہیں تم نہیں تے یا مصیبت مارے آگے آنی ہیں تو رہن گیا مجھ پیڑی جگہ ہے قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار ویکیما ربا جڑا ہونا اس مصیبت توڑی لے آیا ہے انہاں نہ دوزخ ماں دونوں عذاب دے وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار تبھی کی قال جی کی گل ہے کہ تونا وے لوگ نہیں دستا جنہاں ہم مندہ لوگ کا مشمار کراواں تھا أفتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار کیوں ہم نے ان لوگوں کو مخول بنایا ہو تو یا پھر وہ نظرہ تے کدھر اولے ہو گیا ہیں یقیناً دوزخیاں وہ یو کھول چگڑو سچی گل ہے قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو بے شک ہوں تے بس ڈر سنا نالو ہی ہوں تے عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے ایک اللہ ہے جڑو غالب ہے رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وہ اسمانا وہ زمین وہ اور انہوں نے بشغار کی ساری چیزیں وہ رب ہے زبردست ہے مجھ بخشنا لو ہے قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون تم فرما دیو یا ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیر رہے ہیں ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون من اپلی دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی جس میں لئے آپس میں کھول کر رہا تھا ان يوحى میرے درتے بس یہی وہی کی جائے جی ہوں صاف صاف خبردار کرنا نالو ہوں بَشَرًا مِّن میں جس تھارا رب نے فرشتہ نہ کیوں جی ہوں مٹی نال ایک بشر بنا لوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو جس ویلے ہوں اس نے ٹھیک بنا لیوں تو اس میں ہوں اپنی طرف روح پھوک لیوں پھر تم اس کے آگے سجدہ میں ٹہ جائیو فسجد الملائکة كلهم أجمعون پھر فرشتہ نے تے سارا نہیں سجدوں کیو اللہ ابلیس استکبر وکان من الكافرین اور ابلیس اس نے نہیں کیو تو وہ اس نے نہیں کیو وہ کمانڈ میں آگیو قال يا ابلیس ما منعك ان أسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين ور ابلیس اس نے نہیں کیو وہ کمانڈ ماں آگیو تو وہ کافروں میں شامل ہو گیو اللہ تعالیٰ نے فرمایو ابلیس تنہا اس کے آگے سجدو کرن تے کس چیز نے ٹھاکیو جڑو میں اپنا قدرت کا اتھا نال بنایو کیوں تو کمانڈ ماں آگیو یا تو زیادہ ہی اچھا ہے قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین کہنے لگو ہوں اس نے سر سوں تے ہوں عدد پیدا کیو تھو تو وہ تے مٹی تے پیدا کیو ہے قال فاخرج منها فإنك رجيم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نگل جا اس میں کوئی شک نہیں جے تو ردے ہوا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ تو بے شک تیرا بل قیامت کا تیارہ توڑی میری لانت رہ گی کہنے لگو ربا پھر تو منا اس دن تھوڑی مولت دے دے جد لوگ زندہ کیا جائے گا من المنظرين اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا جنہیں مولت ہے إلى يوم الوقت المعلوم اس تیارا توڑی جس وہ وقت متھے ہوا ہے قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين اس نے کیوں اے اللہ تیری عزت کی قسمیں ہوں ان سارا نہ گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تیرا انہیں بندہ گئے جڑا انہیں بچو خاص کیا ہوئے گا قال فالحق والحق اقول اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ یو ہے تو ہوں ہمیشہ سچ ہی کہوں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْكَ تبعك منهم اجمعين جیوں ضرور تیرا نال سارا من اجر وما انا من المتكلفين تم فرما دیو ہوں اس پر تھارے کو کچھ معافظوں نہیں منگتو تو نہ ہی ہوں پارے پین آلا بچوں ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ قرآن تو بس دنیا جہان واسطے ایک نصیحت ہی ہے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ تو کچھ ہی مدت بعد اس کی دیتی ہوئی خبر وہ پتہ لگ جائے گا